دعوت خطاب دوں گا محترم جناب ضیاء اللہ شاہ شاہ بخاری دامت برکاتم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے غلامہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج ختم نبوت تاج ختم نبوت اکابرین ختم نبوت اتحاد امت مسلم تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختصار کی بات تو آپ نے سن لی ہے تو میرا خیال اسلام میں ایسار کا بھی بڑا مقام ہے تو آج میں ایثار نہ کروں اور اپنا ٹائم مقررین کے لیے چھوڑ کے جاؤں میں ساتھیوں سے پوچھ لوں جی اشار کر لوں یا اختصار کروں لو میں نے اس طرح دیکھنا تھا کہ آپ میری مخ سے تقریر سننا چاہتے ہیں یا تفصیلی سننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے خود کہا اختصار سے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جی الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي قمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم صدر بدر وقاش برادر گرامی قدر عزت ماب جناب صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میزبان مکرم شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حافظ اللہ تعالی استاد العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات ملالیہ علماء کرام بزرگان من برادران ملت میں آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس کو دیکھ کر بلا شبہ بلا مبالغہ انتہائی خوشی و مسرت محسوس کر رہا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ولی کامل خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے موجودہ امیر محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب حافظ اللہ تعالی کی دعاؤں کی برکت سے اور پھر اس سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی برکت اور تقدس اور حرمت سے ہمارا یہ کاروان دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ الرحمان وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کی ان محنتوں آپ کی ان کاشوں کو اللہ رب العالمین اس انداز سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا کہ بالآخر پاکستان کی سرزمین فتنہ قادیانیہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں ذرا مل کے کہہ دیں للکار کے کہہ دیں میں نے موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے آج مسلمانان عالم کے خلاف ہونے والے پراپے گھنڈے کی تردید اور جواب چودہ سو سال پہلے عطا کیا آج منصب نبوت کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے یہود بھی اور نصارہ بھی آج منصب نبوت کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے اس منصب کے مقام حیثیت سے بے خبر اور اس سے بے شعور یہود بھی اور نصارہ بھی مسلمانوں کی منصب نبوت سے وابستگی کو دیکھ کر یہ پراپے گنڈا کرتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں مسلمان انتہا پسند ہیں یہ لیبیا یہ مصر پاکستان دیگر مسلمان ملکوں میں بسنے والے کملی والے کی امتی انتہا پسند ہیں میں آج اس آیا کریمہ کی روشنی میں اس حقیقت کو پیش کرنے آیا ہوں یہود بھی سن لیں نسارا بھی سن لیں اللہ فرماتے ہیں منصب نبوت کے لحاظ سے ایک انتہا پہ یہودی تھے دوسری انتہا بے نصارہ تھے اور ہم نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پہ چلنے والی امت بنا کر بھیجا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو بھیجا ایک انتہا یہود کی تھی انہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی نبی کا گریبان پکڑا نبی کو گالیاں دیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کی نبی یمن لمبیا ذرا بہو کم مہو یم سہو تمام وجہ ہی وہ یقول اللہ مغفر قومی فع لا اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا کہ اس کی قوم نے یہودیوں نے اس کو مارا پتھروں سے نبی کو مارا اتنا زخمی کیا کہ نبوت کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا وہ نبوت کی انگلیوں سے اس خون کو پوج رہے تھے ساتھ اللہ سے یہ کہہ رہے تھے اللہ یہ میری بے علم قوم ہے اسے نبوت کے منصب اور نبی کی شان عظمت کا ادراک نہیں ہے یہ انتہا تھی یکترون نبی جی بغیر الحق انہوں نبیوں کو قبل کر ڈالا نبیوں کے گستاخ نبیوں کے بے ادب دوسری انتہا ان کے مقابلے میں نثار آئے وہ نبیوں کا ادب کرنے لگے احترام کرنے لگے لیکن احترام میں ادب میں غلط کرنے لگے اللہ کو کہنا پڑا یا ہر کتاب لا تخلوفی تین کم وہ غلط کرنے لگے غلم میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اٹھا کر پہلے اللہ کا بیٹا بنا دیا غلام کرنے لگے پھر آگے بڑھا کر اللہ کے ساتھ نبی اور نبی کی ماں کو ارا بنا لیا غلام کرنے لگے نبی کے ساتھیوں اور تلامزہ اور ان کے تلامزہ کو اتخذو اخبار ورهبانهم اربابا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب سمجھنے لگے یہ انتہا دوسری تھی رب نے دونوں کے بارے میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ورزالین یہ بے ادب ہے زورے علیہم ہی والمسکرہ من اللہ یہ مغزوب لوگ ہیں اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے دور کی ہوئے لوگ ہیں اللہ کا پہ اور یہ خلف کرنے لگے دوسری انتہا پہ پہنچنے والے فرمائیے بٹکے ہوئے لوگ ہیں سرات المستقیم سرات مستقیم پہ چلنے والے اعتدال اعتدال کا راستہ کا جو اللہ کم ہم نے امت اعتدال بنا کر بھیجا تو مسلمانوں کی امت کو بنا کر بھیجا اعتدال کا راہ کیا ہے بات آپ کو بالکل کلیئر واضح ہو گئی یہود بھی سن لیں ایک انتہا پسند تم ہو نصارہ سن لیں دوسری انتہا کے پسند کرنے والے تم ہو نہ ہم نبیوں کی بے ادبی کرنے والے نہ نبیوں کو رب اور اللہ کے بیٹے کہنے والے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی ہمارا محبوب ہے نبی ہمارا حبیب ہے نبی رب العالمین کا حبیب ہے ہمارا نبی ابھی آپ علماء کرام سے بخاری شریف کی حدیث سن رہے تھے میں نے پرسوں صحیح ابن خدیمہ میں ایک روایت پڑھی حضرت مفتی صاحب جو کہ علامہ ہیں شیخ الحدیث ہیں یقین جانے پڑھوں گا تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں صحیح ابن خدیمہ میں یہ حدیث موجود ہے لا احدکم حتی اکون احب الیہ مال ہی ہی سبحان اللہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے پورے خاندان سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں بن سکتا اعتدال کی راہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا نبی ہمیں اپنی مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں للکار کے بولے ہمیں نبی اپنی جان سے بھی پیارا اور دنیا نے دیکھا حضرت جلد حضرت ہزاروی صاحب سچ فرما رہے تھے سچی بات ہے ہم نے تو یہ منظر دیکھے کہ جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے سنا کہ بابا میرے تحجد کے ٹائم اٹھ کر کہتے ہیں رحم اللہ ابل حیث رحیم اللہ ابو الحسم اللہ ابو الحیث پہ رحمت فرمانا اللہ ابو الحیث پہ رحمت فرمانا بیٹا عبد اللہ حیرت میں ڈوبتا ہے اے کون سا خوش نصیب ہے جس کے لیے میرے بابا تحجد کے ٹائم اٹھ کر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں پوچھا بابا صبح کے ٹائم یہ کون ہے ابو الحسن کہا بیٹا ایک ڈاکو تھا عبداللہ حیرت میں ڈوب گیا ایک ڈاکو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں رحمت کی دعائیں احمد بن حنبل جیسا امام کرے پوچھے بابا پوچھا بابا اس میں خوبی کیا تھی فرمایا جب میں جا رہا تھا اللہ کے قرآن کی عظمت کے تحفظ کے لیے مجھے سرکاری مولویوں نے آ کر تعویل کرنے مداحت کرنے مسرت اختیار کرنے کا مشورہ دیا جب مجھے جکڑ بیڑیوں میں جکڑ کر سواری پہ بٹھایا جا رہا تھا ایک کڑے بازو والا ایک کٹیے بازو والا ڈاکو میرے پاس آیا اس نے کہا احمد بن ہمبل میں ڈاکو ہوں ڈاکے ڈالتا ہوں جیلوں میں جاتا ہوں بازو میں نے کٹوا لیا مگر میں نے ڈاکو اور چور بننے کا راستہ نہ چھوڑا میری استقامت شیطان کی راہ میں ہے تو رحمان کی راہ میں جا رہا ہے گردن کٹوا دینا استقامت کا دامن نہ چھوڑنا امام صاحب کہتے ہیں ابو الحسم کے کہنے سے میں استقامت کا پہاڑ بن گیا ہم نے نبی کی خاطر دیکھا داڑی منڈے بھی آئے سر پینے والے بھی آئے کوئی کسی سے پیچھے نہ رہا ہر ایک نے کندھے سے کندھا ملا لیا ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ لیے سب نے کہا ہم سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں کملی والے کی عظمت پہ آج نہیں آنے دیں گے آپ تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں میں نے صرف چار باتیں آپ سے عرض کرنی ہے چار منٹوں میں اس کے لیے ضرورت ایک بات کی ہے پہلی بات ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں بغیر اخلاص کے اگر ہر ایک نے شروع کر دیا معاف کرنا کمپنی کی مشہوری کے لیے اپنے اپنے بینر اپنے اپنے پرچم اپنی اپنی دکانداری اللہ کی قسم ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ مجلس کا پلیٹ فارم ہمارے اسلاف نے قائم کیا ہمارے بزرگوں نے جو تقوی کے پہاڑ تھے اخلاص کے پہاڑ تھے یاد رکھیے جس کی بنیاد اخلاص پہ نہ ہو تقوی پہ نہ ہو چاہے وہ اللہ کا گھر بنا دیا جائے اللہ اس کو گرانے کا حکم دیتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا یہ تقوی کی بنیاد اخلاص کی بنیاد پہ کھڑی کی جانے والی مجلس اس کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے ہم نے نبی پاک کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا ہے یہی ہے کہ وہ کچھ اور ہے یہی ہے تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ہمیں نئی تحریکیں نئے نام نئی تنظیمیں قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ہمیں کسی نئی تحریک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نئے نظم کسی نئے نام کی ضرورت نہیں ہے نبی کی حرمت کے تحفظ کے لیے جب بھی کبھی مسئلہ آئے گا ہم پوری امت مسلمہ عالمی مجلس حفظ ختم نبوت کے نام پر اس کے نظم کے تحت اس کے پلیٹ فارم پر ہمارے بزرگ کل بھی کام کرتے ہیں ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اسی میں کام کریں گے میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اس زمن میں جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں بجائے کسی اور کے انتظار کرنے کے بغیر اس کے کہ کوئی اور ہمارے آگے لگے یہ آپ کا کام ہے آپ سب کو بلائیں آپ اس تحریک کو چلائیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہر ایک آپ کی آواز پہ آئے گا کوئی پیچھے نہیں رہے گا کیا میری اس تجویز سے متفق ہیں آپ اس تجویز کو مضبوط کریں گے اس مشورے کو مضبوط کریں گے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ دوسری بات ہمارے اندر بصیرت پیدا ہونی چاہیے فراست پیدا ہونی چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فراست میں فراستر بہ نور اللہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن میں فراست ہوتی ہے وہ ہر شے کو اندھا دھند نہیں دیکھتا وہ اللہ کے نور کے ساتھ بصیرت کے ساتھ فراست کے ساتھ دیکھتا ہے نبی پاک اسوہ مبارک ہمارے سامنے ہے اہل اللہ موجود ہیں اہل علم موجود ہیں آپ سب اس بات کو جانتے ہیں ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشانی کے عالم میں آئے اللہ کے رسول علیہ السلام آج قریشی سرداروں نے آپ کی توہین کی انتہا کر دی آپ نے پوچھا کیا کہا کہنے لگے آپ کو گالیاں دے رہے تھے آپ کا نام بگاڑ کے رکھ دیا آپ کا نام انہوں نے نعوذ باللہ مزمم رکھ دیا آپ کو اس طرح گالیاں دے رہے تھے میرے آقا اشتعال میں نہیں آئے آپ غصے میں نہیں آئے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو انتقام لیتے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ فرماتے کئی فصر فل اللہ شتم قریش یہ سب مزمن وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ نے مجھے ان کی بکواس سے کیسے بچا لیا وہ مزمم کو گالیاں دے رہے پتہ نہیں کون ہے مزمم کون نہیں وہ جانے مزمم جانے میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں علماء نے کتنا آپ پہ زور لگایا کہ بلند آواز سے کیا کہنا آپ نے ذرا زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک اہل حدیث شاعر تھے مولا خادم رحمت اللہ علیہ وہ بڑی پیاری ایک بات کہہ کے مجھے یاد آ گئی پنجابی میں پنجابی سمجھتے نا آپ وہ فرماتے ہیں محمد دا نام بام دشمن علاون سمجھ آ رہی پنجابی محمد دا نام دشمن الاون لب اونا دوی دو میں پہ پاون صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ہمیں بصیرت سکھائی میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے کے دور دور میں آپ مبارک میں میں مانتا ہوں ڈیجیٹل کیمرے نہیں تھے ویڈیو کیمرے نہیں تھے فلم والے کیمرے نہیں تھے نبی پاک کی تصویر کوئی مصور نہ بنا سکا لیکن آپ کے دور میں ایسے مصور تھے جو بندے کو ایک بار دیکھ کر اس کی پوری تشبیح اس کی پوری شبی اس کی پوری تصویر اس کا پل کے پورا مجسمہ بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے نبی پاک کے دور کے جتنے مصور تھے کسی کے دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہونے دی کوئی آپ کی شبی نہ بنا سکا کوئی آپ کی تصویر نہ بنا سکا کوئی آپ کا مجسمہ نہ بنا سکا تو سننا میں نیپال میں گیا میں نے وہاں مہاتما بدھ کا دنیا میں سب سے بڑا مجسمہ دیکھا میں وہاں کھڑا تھا ایک کورین بدھسٹ وہاں پہ آیا بدھ مت کو ماننے والا اس نے اپنے بیگ سے چند اوزار نکالے اور موم نکالی اس موم کے ساتھ میں دیکھتے دیکھتے بیس منٹ کے اندر اس نے پوری اس کی شبی اس مجسمے کی بنا کر اپنے بیگ میں محفوظ کر لی اس دور کے مصور اس سے بڑے مصور تھے زیادہ کاریگر تھے لیکن اللہ نے کسی کے دماغ میں نبی پاک کی شبی بنانے کا خیال نہ پیدا ہونے دیا کیوں اللہ میرے عالم الغیب تھا اللہ الغیوب تھا اس کو معلوم تھا ایک دور ایسا آئے گا جو کمینوں کا دور ہوگا یہ یہودیوں کا اور ان کے ایجنٹوں کا ان کے پروردوں دوستوں کا ان کے علاقاروں کا ان سے پیسے لے کے کھانے والے ایکروں کمینوں کا اللہ جانتا تھا اس لیے میرے اللہ نے نبی کی تشب... نبی کی شبی اور تصویر نہ بننے دی توجہ سے میری بات کو سننا جب تصویر اب آپ مجھے یہ بتائیں مجھے حسان ابن ثابت بھی یاد آئے ان کا ترجمہ کرنے والا ایک پنجابی شاعر بھی یاد آیا اس نے بڑی پیاری بات کہی کہتا ہے روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ کسے ماں اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جو اپنی مرضی مطابق ہو بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور میرے نبی کو بنا کے تو رب نے خود قلم ہی چھوڑ دیا اور نبی کی جب تصویر دنیا میں نہیں ہے اب میں علماء سے بھی پوچھتا ہوں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں آج دنیا کا کوئی بہتر سے بہتر مصور کوئی کاریگر سے کاریگر مصور دنیا کے کسی بہترین سے بہترین انسان کو سامنے رکھ کر کائنات کی سب سے پیاری تصویر بنا کے ہمارے سامنے لا کے کہے یہ محمد کریم کا فوٹو ہے ہم مان لیں گے ہم تقریر کریں گے وہ پیاری سے پیاری خوبصورت سے خوبصورت آنکھیں بنا دے ناک بنا دے کساری بنا دے رخسار بنا دے داڑھی بنا دے چہرہ بنا دے کدکاٹ کاٹ بنا دے ہم مان لیں گے وہ خاکہ بنتا ہے کیسے اصل فوٹو کو سامنے رکھ کر اس کو بگاڑ دیا جائے کان لمبے کر دیے جائیں ناک چھوٹی کر دی جائے آنکھیں بدی کر دی جائیں ووٹ اور طرح کی بنا دیا جائے تو کہتے ہیں یہ نواز شریف کا خاکہ یہ پرویز مشرف کا خاکہ یہ زرداری کا خاکہ یہ راجا پرویز اشرف کا خاکہ یہ چودھری شجاعت کا خاکہ یہ ان کا کارٹون ہے اور جب نبی کی اصل تصویر موجود نہیں ہے تو میرے آقا کا خاکہ بن سکتا ہے نبی کا کارٹون بن سکتا ہے نبی کی فلم بن سکتی کمینے نبی پاک میں گستاخی کرنے کی کرنے والے بغیرت انسان تو بے علم ہے تو جاہل ہے تو حقیقت سے بے خبر ہے اور میرے پیارے نبی کی نہ کوئی تصویر بنا سکتا ہے نہ کوئی خاکہ بنا سکتا ہے نہ کوئی شبی بنا سکتا ہے نہ ان کے کردار کو کوئی فلمی ایکٹر پیش کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کس نے اپنے ذمے لی ہے عرش والے رب نے انا انہن ذکر لہو خود محافظ ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فلم ہماری نہیں ہے یہ خاکت میرے باپ کے ہیں لیکن تو نے چونکہ جسارت کی ہے کس چیز کی چاند پہ تھوکنے کی سورج پہ تھوکنے کی تو نے جو کوشش کی ہے ہم اس کو بھی اتنی گھٹیا حرکت سمجھتے ہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس کا آج علاج میں علاج لے کے آیا ہوں سنا دوں کہ رہنے دوں اگلے سال واسطے سے نہ کرنا ایسا علاج بتا کے جاؤں گا کہ آئندہ کے لیے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہہ دیں انشاءاللہ بتا دوں علاج آئندہ کسی ملک میں بھی جس ملک میں بھی ایسا ہوا چاہے وہ امریکہ چاہے کینیڈا چاہے جرمنی چاہے فرانس چاہے کوئی اور لکھ لو ہماری بات جس ملک میں بھی ایسا ہوا پاکستان میں ہم اس کا سفارد خانہ رہنے نہیں دیں گے چلے بولے جی ایسے نہیں آواز اسلام آباد تک جائے ذرا مل کے کہہ دیں ذرا زور سے کہہ دیں اگر کسی نے پھر رکاوٹ کھڑی کی رکاوٹ ڈالنے والا سن لو پھر وزارت خارجہ کی عید سے عید بجا دیں گے ہم ساری دنیا کا نظام درم برم کر دیں گے آقا کی عزت پہ آنچ آنے حرف آنے نہیں دیں گے آخری بات وہ میری یہ ہے جس طرح حضرت مولانا جلند مولانا عزیز الرحمان صاحب فرما کے گئے میں میرے حدیث کی طرف سے پہلے بھی اعلان کرتا رہا ہوں لیکن چونکہ یہ تنظیم سازی کا وقت آیا رکن سازی کا وقت آیا میں علا وزیل بصیرت دل کی گہرائیوں سے واللہ العظیم مجھے کبھی یہ تقریروں کا شوق شوق نہیں ہے اور نہ میں شوق میں آ کے یہ باتیں کرتا ہوں نہ مجھے کسی کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے ہرگز نہیں اللہ نے میرا ہرگز اتنا گھٹیا ضمیر نہیں بنا آتا ہوں تو نبی پاکی ناموس اور ختم نبوت کے ایک جذبے کی خاطر آتا ہوں اور اس پلیٹ فارم کو اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے بزرگوں کی یادگار سمجھ کے آتا ہوں میں اپنے اسلاف کی یاد سمجھ کے آتا ہوں یہ میرے اسلاف کی جماعت ہے یہ مولانا عزیز صاحب میرے خواجہ صاحب کے بیٹے نہیں ہیں اور میری نگاہ سے دیکھو اللہ کی قسم یہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے روحانی بیٹے بھی ہیں اور حضرت فاتح قادیان مولانا سنا اللہ امر سری کے بھی روحانی بیٹے میں اس نگاہ سے کو دیکھتا ہوں یہ میرے اسلاف کی نشانی ہے یہ مولانا اللہ وسایہ صاحب بتلے حضرت مولانا سید محمد دعود غدنی کے روحانی بیٹے ہیں یہ سب ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں گے میں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن میرے ہزاروں ساتھی پورے پاکستان میں آپ کے ساتھی ہوں گے جس طرح کی آپ کو سازی کہیں گے اللہ کی قسم قلم کی سیاہی سے نہیں ہم اپنے جسم کے خون سے لکھنے کے لیے تیار ہوں آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی زمام اقتدار یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے جو, جی نہیں ہونی چاہیے مولانا ہزار بھی صاحب تانا دے گے پنجاب والوں کو الحمدللہ پنجاب والے بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں الحمدللہ یہاں بھی دیکھ لیں مولانا حمید اللہ صاحب کو گجرا والا سے پنجاب نے اسمبلی میں بھیجا تھا قصور میں پانچ مرتبہ مولانا معین الدین لکھوی کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا تھا لاہور والوں نے لیاقت بلوچ صاحب کو ڈاکٹر فرید پراجا صاحب کو کتنی بار اسمبلی میں بھیجا تھا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحیم اللہ تعالی ان کو ہزاروں ووٹ دیے تھے دھاندلی کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے مگر نہ وہ بھی جیت چکے تھے اور جنگ میں مولانا القاسمی مولانا اعظم تارک کو پنجاب والوں نے بے شمار ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا اور ادھر مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کو پنجاب نے ووٹیں دے کر اور مولانا یس صاحب کو پنجاب نے ووٹیں دے کر وہاں پہ بھیجا تھا اب ان شاء اللہ رحمان نئی اقبال نہ امید اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ادھر خیز ہے ساقی میں یہ بات کہتا ہوں ذرا آپ اس مٹی میں نم تو ڈالیں متحدہ مش عمل کو قائم کریں انشاءاللہ ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے آئندہ بھی قید جمعیت میں صرف قید جمعیت نہیں کہتا میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں وہ ملت اسلامیہ کے قائد ہیں وہ دینی جماعتوں دینی تحریکوں کے پاسبان ہیں اور ایوانوں میں اس وقت دینی جامعات مدارس دینی جماعتیں اور دینی مشن کے لیے وہ ہمارے لیے ایک غنیمت کی حیثیت رکھتے ہیں انشاءاللہ شاء رحمان ہم کل بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے ہم آئندہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے ایک گلا بھی کر لوں گری ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے افسوس یہ ہے کہ جب منزل کا ٹائم آتا منزل جو شری کے کاروانہ تھا بخاری شور مچاتا رہتا ہے جب مسل عمل مسلح عمل بنانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر جن کے شر کا خطرہ ہوتا ہے ان کو ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں یہ درویش تو بولنے والا ہی نہیں رب نے ہمیں زبان دی ہے لیکن ہمارے اندر حیا ہے ہمارے اندر لحاظ ہے ہمارے اندر شرم اللہ کی قسم ہم بڑوں کے احترام کرنے والے ہیں میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا حافظ حسین احمد صاحب حافظ احمد اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ وہ آپ کے اپنے ہی ہیں میں نے کہا میں تو آپ کو بھی اپنا ہی مانتا ہوں میں تو یہ تفریق رکھتے ہی نہیں اپنے دل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں بر صغیر میں چاہے اہل حدیث ہیں چاہے سنت جو بند ہیں یہ سب شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں میں بالکل کو الگ الگ نہیں سمجھتا یہ ایک فکی اختلافات ہیں اور یہاں ایک بات بھی کہہ دوں جو اہل حدیث کے بارے میں اور دیوبند کے بارے میں آپس میں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں وہ ہر کس امت لیے مخلص لوگ نہیں ہیں مجھے کہنے دیں بےکو قسم کے لوگ وہ کوئی اٹھتا اور کہتا ہے یہ اہل حدیث قادیانیوں کے ساتھی ہیں اور کوئی اہل حدیث بےگو اٹھ کے کہتا ہے یہ دیوبندی قادیانیوں کے ساتھی وہ سارے دیوبندی بھی لند بیچتے ہیں تو قادیانیوں پر ہر اہل حدیث لند بیچتا تو قادیانیوں پر ہم سب ایک گھر کے افراد ہیں کہہ دیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم تو پریرویوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں مولانا کو بلایا نہیں ابھی حضرت نے ڈاکٹر ابو الخیر صاحب آئے اور مولانا کاری زوار بہادر صاحب آئے اس لیے یہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ دینی جماعتوں کا اتحاد قائم کریں آپ نے پچھلی بار بھی ہمیں بیر رکھ دیا لوگوں نے سمجھا بخاری اس کے ساتھی مخالفت کریں گے ہم نے کہا نہیں مجھے سلیمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا اس بچے کا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دو تو حقیقی ماں نے کہا تھا نا نا کس کو دے دو میرا بیٹا تو سلامت رہے ہم نے یہ کردار تب بھی پیش کیا تھا اب بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی رکاوٹ ہو ہماری وجہ سے تو جن کو لینا آپ ضروری سمجھتے آپ لے لے بخاری اس کے ساتھ ہی پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں ہمیں رکنیت نہیں چاہیے ہمیں ایک بھی ٹکٹ نہ دینا ہمیں ایک ہلکے کی نمائندگی نہ دینا ہمیں کچھ بھی نہ دینا ہمیں بس آپ سے ایک ہی غرض ہے ایک ہی دلچسپی ہے آپ کے ساتھ ایک ہی پیار ہے کہ کی محمد فاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وہ آخر داوانا الحمد للہ